عمل واجب دمن کر میں سے نشو مخر سماعت کو کون سی کی مخر سماعت مختلف افغانستان سے حکومت گئی السلام خطیب خود ہوئی تھا وہ کی جمہور کو سردار تھے نبول بازی تھا واجب دے نئے بچار کا رتن مرکز سے نشام واجب دے دس نے سیکھی وقت میں فیرت السلام و تشمی تراز جواب تو آپ ہوں کہ فرنجی کے ان کو تو فرق تھا فیض آباد رن فیرت السلام اور تشمی تراز فیضاد واجبات ہوں گے ودي والامام وهو وہ احمد من ذلك وهو صاحب کر